بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر لوگ مصیبت کی یا پرابلم کی شکایت کرتے ہیں مگر اس قسم کی شکایت بلا شبہ غیر حقیقی ہے بے بنیاد ہے قرآن جو پلان آف گاڈ کا بیان ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ماں اصاب اساب مصیبت فب قصبہ تعدی کو یعنی اس دنیا میں جو مصیبت آتی تمہارے اوپر وہ تمہارے اپنے ہی کسی عمل کرتی ہوتی ہے جس کو معنی ہے کہ جب کوئی چیز ہم کو پیش آئے کوئی کوئی پرابلم کوئی مصیبت تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ خود اپنے بارے میں سوچیں اپنے اندر اس کا سبب دریافت کریں اور پھر ہم اپنے عمل کی ری پلاننگ کریں سب چیزیں جو کس طرح کی باتیں جو قرآن میں ہیں وہ ری پلاننگ کے لیے ہے اگر آپ شکایت کریں گے تو آپ کے اندر ری پلاننگ کا ذہن پیدا ہی نہیں ہوگا تو الٹا ہو جائے گا تو جب واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے نظام اس طرح بنا ہے کہ یہاں ہر آدمی اپنے ہی کیے کو بھوکتا ہے اپنے ہی کسی غلطی کا انجام اس کے سامنے آتا ہے تو ایسی حالت میں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آئے کوئی مصیبت آئے تو ہم اپنے بارے میں سوچیں اپنے عمل کا محاسبہ کریں اپنی غلطی کو دریافت کریں اپنی اسٹریٹجی میں جو غلطی ہوئی اس کو دریافت کریں اور پھر اس دریافت کے مطابق اپنی غلطی کا کریکشن کریں اس کو صحیح کریں دوسرے لفظ تو یہ کہ قرآن کی آیت اور دوسری عشقت کی آیتیں انسان سے بتاتی ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی انوانٹیڈ سچویشن پیش آئے تو سوچو اور اپنے عمل کی ری پلاننگ کرو پھر سے منصوبہ بناؤ پھر سے عمل کا نقشہ بناؤ یہ ہے رائٹ ریسپانس کمپلینٹ یا پروٹیسٹ رائٹ ریسپانس نہیں ہے وہ تو ریئیکٹ ہے کمپلینٹ یا پروٹیسٹ مد ریئیکشن ہے اور ریئیکشن سے کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بجائے جو کرنا ہے وہ یہ کہ ہم خود اپنی غلطیوں کو دریافت کریں خود اپنی کمیوں کو دریافت کریں خود اپنی ناقص مسودی کو دریافت کریں جب ہم یہ دریافت کریں گے تو ہمارے اندر رائٹ تھنکنگ آئے گی صحیح صحیح سوچ آئے گی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ جو کام بگڑا ہے اس کو زیادہ صحیح منصوبہ کے ذریعے دوبارہ درست کر لیں دوبارہ ٹھیک کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں یا حدیثیں ہیں وہ آدمی سے یہ بتاتی ہے کہ تم ہمیشہ تیار رہو ری پلاننگ کے لیے ری اسسمنٹ کے لیے پھر سے اپنے عمل کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے تو ہم کو جاننا چاہیے کہ ہم دنیا میں ہیں تو یہاں law of nation law of nature اصل ہے جو of nature law of nature ہوگا یعنی خالق نے جو نظام بنایا ہوگا اسی کے مطابق کامیابی ہوگی اس کے خلاف چلیں تو کامیابی نہیں ہو سکتی اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات پیش آئے جو ہمیں پسند نہ ہو تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے اس کا سبب دریافت کرنے میں لگ جانا چاہیے تو یہ ذہن جو ہے یعنی اگر ہم اپنی غلطی کو دریافت کر لیں گے تو کمپلینٹ ختم ہو جائے گا پروڈکٹ ختم ہو جائے گا پھر اپنی اپ, اپنی کوششوں کو ہم پھر سے جمع کریں گے اپنے وسائل کو پھر سے اکٹھا کریں گے اپنے وسائل کی بنیاد پر پھر سے نیا منصوبہ بنائیں گے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ دنیا میں ہمیشہ کچھ کچھ اپنے خلاف پیش آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پرابلم ہے یہ تو مصیبت ہے یہ تو دشواری ہے وغیرہ تو ایسے ہر موقع پر چاہیے انسان کو کہ وہ اس کا سبب دریافت کرے اب سب اپنے اندر ملے ملے گا اس کو تو اپنی اصلاح کر کے ہم باہر کی معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی غلطی کو درست کر کے ہم باہر کام بھی حاصل کر سکتے ہیں یہی ہے عقل کی بات یہی ہے حقیقت کی بات تو اچھی طرح جاننا چاہیے کہ شکایت اور پرٹس سے کچھ بھی ملنے والا نہیں چاہے آپ ہزار سال تک شکایت کرتے رہیں کچھ بھی کرتے رہیں کیونکہ جب سبب اپنے اندر ہے تو شکایت تو ہم سے باہر کی ہوتی ہے شکایت کر رہے ہیں آپ باہر کی اصوب خود اپنے اندر ہے کیا فائدہ ہوگا تو انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچے چیزوں کو کبھی فیس ویلو پر نہ لے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی عادت بند کر دے خود اپنے کو ذمہ دار ٹھہرائے بلیم دائی سیلف کا طریقہ اختیار کرے اس طرح جب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے راہیں کھلے گی صحیح راستہ جو ہے وہ دکھائی دے گا اور دیکھیے اس دنیا میں کوئی بھی شخص ہو کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو یاد رکھیے پہلا جو انسان کا چوائس ہوتا ہے وہ چوائس کبھی حاصل نہیں ہوتا اس کو ہمیشہ آدمی کو یہ کرنا پڑتا کہ سیکنڈ چوائس لے سیکنڈ چوائس کے مطابق اپنا مصوبہ بنائے تو زندگی میں فرسٹ چوائس تو تجربے میں چلا جاتا ہے تجربہ سیکنڈ چوائس ہے جس کو آدمی اویل کر کر پاتا ہے تو آدمی کو جاننا چاہیے کہ فرسٹ چوائس فرسٹ چوائس میرا تجربہ تھا سیکنڈ چوائس میرا منصوبہ ہے یہ ذہن آدمی کے اندر صحیح عمل پیدا کرے گی یہ ذہن آدمی کو کامیابی کی طرف لے جائے گا یہ ذہن آدمی کو لا آف نیچر کے مطابق اپنا زندگی درست کرنے کا مزاج بنائے گا کیونکہ لا آف نیچر کو نظر انداز کر کے اس دنیا میں کچھ بھی ہاں پانا ممکن نہیں ہے تو جس چیز کو لوگ کہتے ہیں ظلم وہ ظلم نہیں ہے وہ وہ ایک چیلنج ہے جس چیز کو لوگ کہتے ہیں مصیبت وہ مصیبت نہیں ہے وہ چیلنج ہے یہی زندگی میں کامیابی کا راز ہے جو آدمی اس راز کو پالے اسی کامیابی کو کوئی روکنے والا نہیں